بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اور اے نبی تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہی ہے تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تشبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے